النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا بما کسبت عید الناس لوگوں کے کرتوتوں کے سبب الَّذِي عَمِلُوا یہ اس لیے پھیلا ہے تاکہ وہ لوگوں کو چکھائے ان کے اعمال کا کچھ بدلا لعلہم یرجعون مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں صدق اللہ العظیم تاریخ اسلامی کے اندر جو ہمارے دین کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اور ان کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں اس مضمون کو مجھے آج مکمل کرنا تھا لیکن یہ جو تھوڑا سا زلزلہ آیا پچھلے ہفتے اس کے سبب یہ تاریخ والا موضوع میں اگلے جمعے پر مؤخر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے مکمل کریں گے زلزلے پہ آپ نے بہت ساری باتیں سنی میڈیا کے اوپر ایک طوفان ہے اور خاص طور پر اس کی جو سائنسی توجیحات کی جا رہی ہیں وہ ہمیں اس واقعے کے مقاصد سے مزید دور کرنے کا سبب بن رہی زلزلے کیوں آتے ہیں اس پہ ہر دانشور اپنی دانش بکھیر رہا ہے ہر ٹی وی چینل اس کے اوپر مختلف ماہرین ارضیات کو بلا کر مختلف سائنسدانوں کو بلا کر مختلف ماہرین کو بلا کر اپنی اپنی توجیحات اور ان توجیحات کو دیکھ کر اور ان کو سن کر کوئی اللہ یاد نہیں آتا اس سے تو یہ بہتر تھا کہ ہم وہ دیو مالائی داستانیں سن کے اور وہ توجیحات مان لیں کہ کسی نے کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ کچھوے کے اوپر ہوتی ہے اور کچھوا جب حرکت کرتا ہے تو زمین پر زلزلہ آتا ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو گائے کے سینگوں پر زمین ہے ایک گائے نے اس کو سینگوں پر اٹھایا ہوا ہے بس کبھی اگر وہ سینگ تبدیل کرتی ہے گائے یا وہ بیل تو ظاہر ہے وہ تھک جاتی ہے تو اس کو سینگ تبدیل کرنے پڑتے ہیں تو وہ ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر رکھتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے ان سائنسی توجیحات سے تو بہتر تھا کہ ہم یہ دیو مالائی توجیحات سن لیتے اور اسی پر مطمئن ہو جاتے جتنا بگاڑ یہ دیو مالائی داستانیں کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ سائنسی توجیحات اس کا بگاڑ کرتی ہیں سائنسی توجیحات کے ہم خلاف نہیں سائنس والے سائنس کی بات بتائیں کچھ ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کو ہدایت دی انہوں نے سائنسی توجیحات کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں نا پلیٹیں آپس میں رگڑ رگڑ کھاتی ہیں پلیٹوں کا درمیانی فاصلہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے زمین کی پلیٹیں ہیں اس کے اندر مختلف قسم کی پلیٹوں کے نام ہیں سارا کچھ مان لیا اور لیکن اللہ کے بندوں وہ پلیٹیں بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا ان پلیٹوں کو حرکت دینے والا بھی تو کوئی ہے نا بڑی خوشخبری سنائی ہمیں کہ یہ آٹھ اشاریہ ایک سکیل کا زلزلہ تھا اور وہ جو تباہی ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں وہ سات اشاریہ چھ سکیل کا تھا تو سات اشاریہ چھ سکیل کے زلزلے نے تو بہت بڑی تباہی مچائی تو یہ آٹھ اشاریہ ایک والے نے تباہی کیوں نہیں مچائی وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زلزلے کی گہرائی زیادہ ہے اس زلزلے کی گہرائی کم تھی وہ صرف پندرہ کلومیٹر گہرا تھا اس لیے اس نے ملیا میٹ کر دی عمارتیں یہ دو سو تیرہ کلومیٹر گہرا تھا اس کی گہرائی دو سو تیرہ کلو میٹر تھی اس لیے یہ شدت زیادہ ہونے کے باوجود ہم بچ گئے اللہ اکبر یہ ساری سائنسی توجیحات اپنی جگہ پر درست ہے یہ غلط نہیں ہے یہ درست لیکن یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہیں ایک مالک الملک کی طرف یہ ہمیں ایک مقصد کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ اس مقصد سے ہم پھر بھی منہ پھیرے ہوئے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا نشانیاں تو زمین میں بکھری پڑی ہیں زمین و آسمان میں نشانیاں بکھری پڑی ہیں یمرون علیہا یہ ان پر سے گزرتے بھی ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ لیکن یہ منہ پھیر کے چل دیے چل پڑتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے توجہ کسی اور بات پر ہے اب اندازہ کیجئے اگر اس سائنسی توجیح کو مالک الملک کی اور اس قادر مطلق کی مداخلت کے بغیر اس کو سمجھ لیا جائے کہ چونکہ دو سو تیرہ کلومیٹر گہرائی تھی اس لیے ہم بچ گئے ہیں تو ہماری توجہ تو اسی طرف جائے گی نا کہ زیادہ گہرائی میں زلزلے آئیں تو ہم بچ جاتے ہیں اور کم گہرائی میں آئیں تو ہم نہیں بچتے ساری توجہ تو پلیٹوں کی طرف ہے نا اس پلیٹوں کے بنانے والے کی طرف توجہ ہونی چاہیے یہ سارا نظام اس نے بنایا ہے زلزلہ آتا ہے یہ زمین ہلنے کے لیے نہیں بنی یہ زمین قرار پکڑنے کے لیے بنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے یہ تو بچھونا ہے یہ تو فرش زمین کا فرش اس نے بچھایا ہے وہ خود کہتا ہے اس میں اس آسمان اس اس زمین کے اندر ہم نے پہاڑ گاڑے ہیں القافی روا سیا ہم نے اس میں خود گاڑے ہیں پہاڑ ان تمید ابک اور پہاڑ اس لیے گاڑے ہیں کہ یہ ہلنے سے بچ جائے اب وہ پہاڑ ہلنے سے کیا بچائیں گے وہ خود ہلنے لگتے ہیں اللہ اکبر سائنسی توجیحات قرآنی توجیحات کے خلاف نہیں ہے لیکن کوئی اس طرف توجہ بھی تو کرے کہ وہ پلیٹیں کیوں رگڑ کھاتی ہیں ان کے درمیان کا لاوا کیوں حرکت میں آتا ہے وہ ہر وقت حرکت میں کیوں نہیں رہتا سورج اگر خاص فاصلے پر روشنی دے رہا ہے اللہ اکبر وہ تھوڑا سا قریب آ جائے یہ زمین جو حرکت کر رہی ہے یہ ذرا سا حرکت روک دے کچھ عرصے کے لیے یہ حرکت کرنا رک جائے کتنی بڑی تباہی آئے سورج جتنے فاصلے پر ہے ایک کلومیٹر نیچے آ جائے یا ایک کلومیٹر دور ہو جائے اور یہ کسی بنانے والے نے ایک اندازہ بنایا ہے اس نے اس پوری زمین کو پوری کائنات کو ایک خاص اندازے کے مطابق ایک خاص سسٹم کے تحت بنا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنانے والا بنائے تو اس کو اپنی مرضی سے اور اپنی حکمتوں کے تحت اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہونے لگے تو اس میں سائنس آ جائے اس میں اس مالک الملک کا دخل ہی نہ رہے وہ اس کو ہلاتا ہے قرآن کہتا ہے زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے نا خشکی اور تری میں تمہیں گڑبڑ نظر آتی ہے تو فرمایا یہ اس لیے ہے بما کا سبت اے دن ناس یہ زمینوں آسمان کا خشکی طریقہ سسٹم نظام بگڑ گیا ہے اور بگڑا کیوں ہے فرمایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بگڑا بما کا سبت اے دن لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں ظاہر اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا اللہ اکبر لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بہت ساری آیات ہیں ایک لمبا سلسلہ سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے نا جتنی مصیبتیں آتی ہیں وما اسپاد مصیبت فبما کسبت ہو جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی وجہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں اپنے کرتوت ہوتے ہیں وجہ کسی اور وجہ سے ادھر ادھر سے مصیبت نہیں آتی اللہ نے تو یہ زمین تمہارے لیے بنائی تھی ساری کی ساری زمین اللہ اکبر فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے بنایا تو زمین ہے ہمارے لیے چیزیں ہمارے لیے زمین و آسمان فضائیں سب ہمارے لیے تو یہ ہمارے خلاف کیوں ہو جاتی ہے یہ ہماری تباہی کیوں کرنا شروع کر دیتی ہے زمین ہلنا کیوں شروع کر دیتی ہے اللہ فرمایا یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے سسٹم بگڑتا ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے سورہ آراف میں فرمایا اور یہ سمجھ لیجئے یہ سارے اعمال ان کا بدلہ نہیں ہے عذاب نہیں ہے فرمایا سورہ شورہ میں کہ یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے لیکن عن کثیر بہت سارے تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے اس کا عذاب نہیں کرتا اگر وہ سارا عذاب کر دے تو پھر کیا ہو ہمارے جو کرتوت ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمین پر موجود رہ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو جگہ فرمایا قرآن میں مختلف مقامات فرمایا وَلَوْ اللَّهُ النَّاسَ جس طرح کا ظلم یہ انسان کر رہے ہیں نا زمین پر اگر اللہ ان کے ظلم کے مطابق ان کو پکڑ لے ما ما کا علیہ من بتن اس زمین کے اوپر تمہیں کوئی جانور چلتا ہوا نظر نہ آئے اگر اللہ واقع پکڑ کر لے دوسری جگہ فرمایا جو تمہارے اعمال ہیں نا ان کی وجہ سے اگر اللہ پکڑ لے ما ترک علی ظہرها من دابتن تو زمین کی پشت پر کوئی جانور جاندار باقی نہ بچے اتنا بڑا عذاب آئے اللہ کی طرف یہ عذاب نہیں آیا یہ تنبی آئی ہے وارننگ آئی ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا کچھ اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا جائے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں ان کو واپسی کا راستہ دیا جائے اور یہ میں اکثر کہتا ہوں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے واپسی کا رحمت کا دروازہ کھلا رکھا بگر نہ وہ پکڑ لیتا حجت تمام تھی وہ پکڑ لے تو پکڑ لے انصاف کے مطابق پکڑنا بنتا ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ نہیں پکڑتا اللہ اکبر میں ابھی ایک دو حدیثیں عرض کروں گا بات کہ کیوں پکڑنا بنتا ہے وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ لے اس کی رحمت ہے کہ وہ نہیں پکڑتا اور یہ رحمت للعالمین کا انتخاب ہے کہ اس نے ہمارے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ اللہ سے کھلوا لیا تھا اور یہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک نرخرے سے آواز نہیں نکلتی جان نکلتے ہوئے اللہ اکبر ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد ما لم یغرغر جب جان نکلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچی پہنچتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا تھا وہ کئی دفعہ میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں تبرانی کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑی سونے کی بن جائے صفا کی ہم سارے مومن ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی یا اللہ سونے کی بنا دے پہاڑی کیونکہ نبی کی تو ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرائی تعالیٰ یقرا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں انشید اللہ احسن احبت الحم الصفا زابن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں تو میں سونے کی صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں فمن کافر منہم اس کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا موجزہ آ گیا سونے کی پہاڑی مل گئی پھر کوئی کفر کرے گا تو کیا بنے گا فرمایا عذبتہو لا اعذبہو احدا من العالمین پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ تاریخ میں کبھی اس طرح کا عذاب نہیں ہوا ہوگا یہ ایک آپشن تھا دوسرا آپشن تھا کہ وہ انشیتا فتح تو لہم توبتی ورحمہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سونے کی پہاڑی رہنے دیں ان کے مطالبے کو چھوڑیں میں ان کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقل تو بلا میں نے کہہ دیا باب التوبت والرحمہ اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھے یہ زلزلہ آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بچ جاؤ اس زلزلے سے ان زلزلت الساعت شیء عظیم یہ آٹھ اشاریہ ایک کچھ نہیں ہوتا اصل زلزلہ تو قیامت کا زلزلہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ جب وہ ہلے گی تو لگ پتا جائے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان حیران رہ جائے گا کہ اس کو کیا ہو اس زلزلے کے بعد پھر بچے گا کچھ نہیں اس سے پہلے پہلے یہ تو ذرا سا ہلا کے اللہ نے تنبیہ کی ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا کچھ چکھایا ہے تاکہ واپس آ جائیں سورہ عراف میں فرمایا کہ اگر یہ امن چین رہتا یہاں اگر تم مومن ہوتے اور متقی ہوتے ولو ان اہل واتقو کردار تو پیش کرو اپنا کردار دیکھو اپنا ایمان دیکھو اپنے شب و روز کے معمولات دیکھو پھر دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے فرمایا کہ اگر یہ واقعتاً مومن ہوتے اور تقوی والے ہوتے بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان سے ہم خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے وَلَاكِنْ کن ہیں جھوٹے جھوٹا کردار رکھنے والے جھوٹے وعدے کرنے والے زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہو ترمزی شریف کی روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ باتوں کا ذکر فرمایا پندرہ باتیں اور میں اب دیکھ رہا تھا کہ شاید ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو نہ رہی ہو سارے کی ساری باتیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب یہ ہونے لگے فرتقبو عند ذالک پھر انتظار کرنا اس وقت پھر انتظار کرنا کس چیز کا ریحن حمرا سرخ چلیں گی پھر اللہ وزلزلہ اور پھر زلزلے آیا کریں گے وخسفن لوگ زمین میں دھس جایا کریں گے مسخن لوگوں کی شکلیں مسخ کر دیا جایا کریں گی اوپر پہاڑ گرا کریں گے یہ اس کا انتظار کرو فرمایا غنیمت کو ذاتی خزانہ سمجھا جانے لگے اللہ اکبر حکومت کو ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگے باپ کی بجائے دوستوں کا کہا مانا جانے لگے ماں کی بجائے بیوی کی فرم برداری کی جانے لگے اور امانتیں ضائع کی جانے لگیں شرابیں پی جانے لگیں اور گانے والیاں عام ہو جائیں کون سی بات پیچھے اور پھر فرمایا اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو برا کہیں کون سی بات ہے جو نہیں ہوئی اللہ پر سب کچھ تو ہو رہا فرمایا جب ایسا ہوگا تو پھر انتظار کرو پھر یہ کچھ تو ہوگا تمہارے امال ایسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مستدر کے حاکم کی روایت ہے اور امام ابن اب دنیا نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اللہ اکبر اور یہ روایت لمبی اس میں بات ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اس سے پہلے ایک شخص بیٹھا ہوا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا ام المومنین ہمیں زلزلے کے بارے میں بتائیے حدثینا عن الزلزلہ زلزلہ ہمیں زلزلے کے بارے میں بتائیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ہی نہیں سنی آپ نے کچھ نہیں بتایا اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی کچھ دیر ٹھہر کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اما جی زلزلے کے بارے میں کچھ بتائیے حد تینا علی زلزلہ تو اماں فرماتی ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا نا تمہیں تو تم دل گرفتہ ہو جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہارا یہاں سے اٹھنے کو دل نہ کرے یعنی اس قدر تم غمگین اور مغموم ہو جاؤ گے فرماتے میں نے پھر کہا حضرت انس فرماتے میں نے پھر کہا اما جی بتائیے نا زلزلے کے بارے میں بتائیے کیوں آتے ہیں اللہ اما جی کو پلیٹوں کا بتایا ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پلیٹیں رگڑا کھاتی ہیں تو آتی اماں جی کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ لاوا پگھلتا ہے تو ہوتا ہے پندرہ کلومیٹر دو سو تیرہ کلومیٹر کی بات بتائی نہیں اما جی فرماتی ہیں پانچ باتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں فرمائی فرمایا ان المرأت اذا خلعت ثیابها فی غیر بیت زوجها حتقت ما بینها ما بین اللہ من حجاب فرمایا جب عورتیں اپنے گھر کے علاوہ اپنے خامد کے گھر کے علاوہ بے پردہ گھومنے لگے بے پردگی کی مرتکب ہونے لگے حتقت ما بینہا و اللہ عز جل من حجاب اس نے تو گویا اللہ اور اس کے درمیان اگر کوئی حجاب تھا تو وہ توڑ ڈالا پیچھے بچائی کچھ نہیں اللہ ذرا نگاہ تو دوڑائیں اپنے معاشرے میں کچھ بچائے کہیں پہ کچھ ہے باقی اماں جی فرما رہی کہ جب خواتین اپنے خامد کے گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ بے پردگی کی مرتکب ہوں گی تو پھر پردے ہی ٹوٹ گئے اللہ اور اس کے درمیان اللہ اکبر اور پھر فرمایا وہ اگر کوئی بدبخت خاتون خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کا مقصد خامد کو خوش کرنا نہیں ہے کوئی اور مقصد ہے تو دیکھ لیجئے خوشبوئیں خامد کو دکھانے کے لیے لگائی جاتی ہیں ہمارا معاشرہ یہ کیا منظر پیش کر رہا ہے کیا یہ زلزلے کے لیے اما جی سے پوچھا تو تھا زلزلہ کیوں آتا ہے پلیٹوں کی بات نہیں بتائی کرتوتوں کی بات بتائی اپنے کرتوتوں پر نگاہ رکھو سائنسی توجی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن وہ سائنس ساری کی ساری گڑبڑ ہوتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ اکبر فرمایا جب معاشرہ ایسا ہو جائے نا کہ لوگ بدکاری کو جائز سمجھنے لگے بدکاری کو جائز سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ فتوے دینا شروع کر دیں گے کہ بدکاری جائز ہے بلکہ معاشرے کے اندر بدکاری آسان ہوگی نکاح مشکل ہوگا ہے نہیں کر کے دکھاؤ نکاح کرنے کے لیے ہزار رکاوٹیں بدکاری کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں اور اوپر سے قانون یہ جو دو ہزار چھ میں ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے اس وقت پاکستان کا قانون ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے آپ دیکھ لیجئے اللہ کی حدود کے ساتھ وہ مذاق کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ کی حد اللہ نے تو سزا مقرر کی کہ جو جو شخص بالغ ہو اور وہ بدکاری کا وہ وہ شخص جو شادی شدہ ہو اور بدکاری کا مرتکب ہو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کا مرتکب ہو تو اس کی سزا موت اور جو شخص غیر شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کا مرتکب ہو تو اس کو کوڑے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی سزاؤں کو ایک طرف رکھ دی ہم نے کہا نہیں جی ہم مقرر کر ہم نے اب پتہ کیا مقرر کی ہے کہ رضا مندی سے اگر کیا جائے نا باہمی مندی سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے گناہ ہے ہی نہیں باہمی مندی سے کی گئی بدکاری اس وقت گناہ ہے جب چار لوگ دیکھ لیں پھر وہ جا کے ڈی ایس پی کو بتائیں ڈی ایس پی مقدمہ درج کرے جج کے سامنے ان چاروں کو پیش کرے یہ چاروں کہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے پھر جا کے وگرنا اگر ان چار میں سے کسی ایک نے اگر صحیح نہیں دیکھا تو باقی تینوں کے اوپر حد قذف لگ جائے گی لہذا اللہ اکبر یہ شریعت کا قانون ہے کہ چار گواہ لانے چاہیے لیکن سزا کیا ہے ثابت ہو جائے نا اگر سزا سات ہزار روپے جرمانہ اور چھ مہینے قید اللہ اکبر یہ ہے عزت کی قیمت یہ ہے بدکاری کی سزا قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے اور کیسے ہوتا ہے بدکاری کو جائز کرنا عزت تباہ الزنا فرمایا جب لوگ بدکاری کو روا سمجھنے لگے جائز سمجھنے لگے نکاح مشکل ہو جائے بدکاری آسان ہو وہ شارب الخمور شرابیں پی جانی لگے وہ غربو بالمعازف اور جدھر دیکھو گانے گانے والیاں آپ کو ملیں کون سی بات ہے جو پوری نہیں ہوئی سب کچھ تو ہو رہا فرمایا اگر ایسا ہونے لگے غار اللہ عز جل فی سمائی ہی آسمانوں والے کو آسمانوں پہ غیرت آ جاتی ہے تمہیں غیرت نہیں آتی آسمان والے کو غیرت آتی ہے تم نے سارے پردے چاک کر دیے جو اللہ اور بندے کے درمیان پردے تھے وہ سارے توڑ ڈالے اللہ بے پردگی انتہا کو پہنچی بدماشیاں انتہا کو پہنچی فحاشیاں انتہا کو پہنچی ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کیا کچھ کر رہے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے ہماری محفلوں کا ماحول کیا ہے ہماری شادی بیاہ کا کیا ماحول ہے ذرا دیکھیں تو صحیح کوئی بدکاری اور بے پردگی کی کوئی حد ہے جو ابھی کراس کرنی باقی ہے فرمایا جب ایسے ہو جائے تو غار اللہ تعالی عز و جل فی سما ہی اللہ جو آسمانوں میں ہے اس کو غیرت آ جاتی ہے اور جب اس کو غیرت آتی ہے تو پتہ کیا کرتا ہے فقال للارض وہ پھر زمین کو کہتا ہے تزلزلی بہم وہ زمین کو حکم دیتا ہے تو تھوڑا سا ہل کے دکھا ان کو تزلزلی بہم زلزلے کیوں آتے ہیں اما عائشہ سے پوچھ لیجیے زلزلے کیوں آتے ہیں قرآن سے پوچھ لیجیے زہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت اید الناس لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں اور اس لیے آتے ہیں لوگ واپس آ جائیں لعلہم یرجعون اللہ اکبر فرمایا یہ تھوڑی سی جو ہلی ہے نا تزلزلی بہم ابھی تو اللہ نے حکم دیا تھا تھوڑی سی ہل جب وہ حکم دے گا تو دو سو تیرہ کلومیٹر کیا وہ زلزلہ جہاں مرضی آ جائے اس کے حکم کی بات ہے اس نے حکم دیا ہی نہیں کہ وہ والا زلزلہ قائم ہو جائے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ حمل والیاں حمل گرا دیں گی اللہ اکبر اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی وہ ابھی آنا ہے زلزلہ اس کا انتظار کریں یہ تو چھوٹا سا زلزلہ آیا ذرا سا ہلا فرمایا سن لیجئے فائن تابو زلزلے کا مقصد کیا تھا پلیٹوں میں گر گئے ہم نہیں نکلے اس میں سے میں عرض کیا اس سے تو بہتر تھا ہم وہ گائے اور کچھوے والی بات کو ہی تسلیم کر لیتے کوئی مقصد تو ہو فرمایا فعین تابو زلزلہ آیا ہے کتنے گھروں میں توبہ ہوئی ہے اگر توبہ ہو جائے وہ نازا اور یہ لوگ اپنا ہاتھ بدکاریوں سے کھینچ لیں اللہ اکبر اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ذرا سی زمین ہلی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ توبہ کر لیں فرمایا اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہے اور اگر یہ نہ ہو وہ اللہ ما اگر یہ نہ ہو نا تو پھر یہ جب ایک زلزلہ آتا ہے یہ سائنسدان کہتے ہیں نا آفٹر شاکس کا خطرہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا پھر آفٹر شاکس آتے ہیں وہ آفٹر شاکس کیا آتے ہیں فرمایا پھر پوری زمین و آسمان ان کے اوپر گر جاتا ہے پھر کچھ کوئی چیز باقی نہیں بچتی اس کا انتظار کریں اگر لوگ واپس نہیں آتے اگر لوگ توبہ نہیں کرتے تو کس کس نے توبہ کی ہے اتنے دن گزر گئے آج تک توبہ ہوئی ہے کس کس نے کون کون سے گناہ سے توبہ کی ہے انفرادی اجتماعی طور پر جو میڈیا جو بکواس کر رہا تھا آج بھی کر رہا جو فحاشی پیش کر رہا تھا وہ فحاشی ہو رہی بلکہ زلزلہ آنے کے فوراً بعد ہم سب ہنس رہے تھے اور کہہ کے لگا لگا کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے میں وہاں تھا وہ مسئلہ وہاں تھا اللہ پر کسی نے شکر نہیں کیا کہ اللہ نے ایک دفعہ پھر زندگی دے دی ہے توبہ کی اللہ نے گنجائش دے دی ہے ایک دفعہ پھر یہ گویا موت نے ہارن دے کر ہمیں پھر سے واپس آنے کا موقع دیا ہے کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں وگرنہ اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت ایسا ہو سکتا تھا کہ نہ آج میں جمعہ پڑھانے کے قابل ہوتا نہ آپ موجود ہوتے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ہم سب ختم ہو چکے ہوتے یہ ہو سکتا تھا وہ جو دو سو تیرہ کلومیٹر دور زلزلہ برپا کرنے والا ہے وہ پندرہ کلومیٹر پہ زلزلہ نہیں لا سکتا وہ اس کو ساری کو ہلا کے تحس نہس نہیں کر سکتا یہ ایک منٹ نہیں چند سیکنڈ کی تو بات ہے بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا یہ زلزلہ آیا تھا اور قیامت آنے میں بھی اتنا ہی زلزلہ اتنا ہی ٹائم لگے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا اما جی آزاب اللہم کیا یہ جو زلزلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ یہ ہلاؤ یہ عذاب آتا ہے فرمایا نہیں رحمت و برکت و موعظت للمؤمنین جن کے دلوں میں رتی بھر بھی ایمان ہے نا ان کے لیے تو رحمت ہے ان کے لیے تو برکت ہے اس لیے وہ موعظہ اس لیے کہ وہ تو اس سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں اس لیے نصیحت کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں عذاب ان کے لیے ہے جو کافر ہیں فرمایا عذابَ للکافرین جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے اور جو مسلمان ہیں مومن ہیں ان کے لیے تو نصیحت ہے تو اللہ نے واپس آنے کا موقع دیا ہے اور یہ کسی نے بھی کسی عذاب سے بچنا ہو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی واپس آ جائیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سارے کے سارے اجتماعی توبہ کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو سارے واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو امان عطا فرمائی ہیں کوئی معاشرہ عذاب میں نہیں آ سکتا کسی کو عذاب نہیں آ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دو امان عطا فرمائی کون سی امان سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو امان یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ ہوں گے ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا اور دوسری امان یہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اگر لوگ اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ رہے ہوں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اب کسی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھلا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری جا رہی ہوگی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ موجود ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہو اللہ کا عذاب نہیں آتا اللہ نے گارنٹی دی اور جو لوگ معافیاں مانگ رہے ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا اللہ اکبر موقع ہے شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ اللہ نے موقع دیا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں استغفار بھی کر لیں زبان سے معافیاں مانگ لیں توبہ بھی کر لیں عمل سے واپس آ جائیں اپنے سارے گناہ کرتوت چھوڑ دیں ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابلیس نے کہا تھا بے عزت بے عزت کا اے اللہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم لا برہ عغوی بنی آدم ما دامت الارواح فیہم جب تک آدم کے بیٹے کی جان میں جان ہے میں اس کو ہر وقت گمراہ کرنے میں لگا رہا ہوں اس نے چیلنج کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چیلنج کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا فقال اللہ فقال ربہ لابلیس اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا تھا اس کا جواب دیا تھا اچھا تو نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میرے عزت اور جلال کی قسم گمراہ تو کرے گا میرے بندوں کو تو پھر میرا چیلنج بھی سن لے عزتی میرے عزت اور میرے جلال کی قسم لا اب اغفر لہم مستغفرونی جب تک یہ مجھ سے مغفرت معافی مانگتے رہیں گے میں ان سب کو معاف کرتا رہوں معافی مانگ لیں موقع ہے زبان سے بھی مانگ لیں عمل سے بھی مانگ لیں اللہ تعالیٰ اس پوری امت پر رحم فرمائے انفرادی طور پر توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ انفرادی طور پر عذاب سے بچ جائیں گے اجتماعی طور پر توبہ کریں گے تو اجتماعی عذاب سے بچیں گے وگرنہ اجتماعی عذاب جب آتا ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں سب رگڑا جاتا ہے ہر چیز رگڑی جاتی ہے متفق علیہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب اصاب القوم القوم عذابا جب کسی قوم کو عذاب آتا ہے اللہ اکبر تو پھر کیا ہوتا ہے اصاب اللہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو فرمایا اصاب العذاب من کا نفی پھر سب رگڑے جاتے ہیں نیک بھی نمازی بھی متقی بھی گزار بھی سب رگڑے جاتے ہیں لیکن یہ رگڑا بظاہری رگڑا ہوتا ہے ثم بعثوا على اعمالهم قیامت کے دن فیصلہ اپنے اپنے عمل پہ ہوگا جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہے وہ بچ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے انجام کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین